قربانی کا جانور قربانی کے جانور وہ خوش نصیب روئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح ہونا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بننا ہے جن کو پلس رات پر ایمان والوں کی سواری بننا ہے جن کے بالوں کو شمار کیا جانا ہے کہ ایمان والوں کے نامہ اعمال میں ان کے برابر نیکیاں ڈالی جائیں یہ جانور اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنے پر جان سے جاتے ہیں اس لیے یہ محبوب ہیں محترم ہیں ان کو اخلاص سے خریدیں شوق سے ان کی خدمت کریں ان کو ایزا اور تکلیف نہ پہنچائیں ان کو آسن طریقے سے ذبح کریں ان سے سبق لے کر اپنی جان کو بھی اللہ تعالیٰ کی قربانی بنائیں اللہ تعالیٰ کے قرب ہی میں بقا ہے فلاح ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جینا زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے مرنا حیات دائمی ہے گوشت کو مقصود مقصود نہ بنائیں اللہ تعالی ہمیں اخلاص والی قربانی نصیب فرمائے گوشت مقصود نہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے گوشت پورا سال مل جاتا ہے اور ملتا ہے مگر قربانی کی یہ عظیم عبادت صرف عید کے دن عید کے تین دن میں ادا ہو سکتی ہے عید کے علاوہ آپ روزانہ سو جانور ذبح کریں صدقہ کریں وہ عید کے دن کے ایک بکرے دمبے کے برابر نہیں ہو سکتے عید پر گوشت شوق سے کھائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے مگر گوشت کے مقصد گوشت کو مقصد نہ بنائیں گوشت کی زیادہ فکر میں نہ پڑیں گوشت کی وجہ سے جھگڑے نہ ڈالیں اور گوشت بچانے کی حرص نہ کریں یہ بڑا اہم سبق ہے قربانی بڑی محبوب عبادت ہے قربانی دو کیفیات قربانی کے بارے میں دو کیفیات ہیں پہلی یہ کہ وہ منظر یاد کیا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرنے لے جاتے ہیں پھر اسی جذبے سے اچھی قربانی خریدی اور اب ہر نماز کے بعد دھڑکتے دل سے دعا ہے کہ یا اللہ قربانی قبول فرما عید کے دن آنکھوں میں آنسوں دل میں خوف اور امید نظر اس پر کہ کب خون کا قطرہ زمین پر گرے تو گناہ معاف ہوں اور پھر شکر شکر اور خوشی اور دوسری کیفیت یہ کہ بد دلی سے قربانی لی زیادہ فکر یہ کہ سستی ملے کچھ مال زیادہ بچ جائے اب گوشت کی فکر ہے فریج صاف کرو پڑوس میں پتہ کرو کس کس کے گھر میں گوشت کے شاپر فریز کر سکتے ہیں دل میں منصوبے کے گوشت کس طرح بچانا ہے کس کس سے چھپانا ہے کس کس سے خطرہ ہے کہ وہ زیادہ لے اڑے گا کیسے پکانا ہے وغیرہ بھائی اور بہنوں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کا کیسا سنہری موقع شیطان زہ کراتا ہے اس منحوس کو بتائیں کہ آج بھی دو ہزار کا پانچ کلو گوشت فریج میں بھر سکتا ہوں قربانی تو محبوب کا قرب پانے کے لیے ہے